سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو وطر پڑھا کرتے تھے لیکن جب آپ موٹے ہو گئے اور آپ کا گوشت زیادہ ہو گیا تو آپ سات وطر پڑھتے تھے اور وطروں کے بعد بیٹھ کر دو رکتیں ادا کرتے ان میں سورہ زلزال اور سورہ کافرون کی تلاوت کرتے حدیث نمبر بائیس سو بارہ مسند احمد